ابو رشدین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے اور انہوں انہوں نے نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا صبح کی نماز کے وقت یا صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہاں تشریف لائے پھر اس پچھلی حدیث کے مطابق بیان کیا مگر انہوں نے اپنے کلیموں کو اس طرح بیان کیا میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوقات کی گنتی ہے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنی اس کی رضا ہے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنا اس کے عرش کا وزن ہے میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نو سو چودہ